ابو موسا کے دوست نے گھوڑے کی اتنی تعریف کی اور ایسا نقشہ کھینچا کہ ابو موسا گھوڑے کو دیکھے بغیر ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر وہ گھوڑا خرید لے گا یہ ارادہ کر کے ابو موسا وہیں سے واپس روانہ ہو گیا اس نے گھوڑے کو واپس موڑا اور پھر اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ کر ایڑ لگا دی ہم واپس جا رہے ہیں اس کے بیٹے نے سوال کیا ہاں بیٹا اس نے پیار سے اسے پچکارتے ہوئے کہا ہم پھر کبھی آ کر گھوڑا خرید لیں گے اس نے یہ بات اپنے بیٹے کو راستے میں بتائی تھی کہ وہ لوگ گھوڑا خریدنے جا رہے ہیں گھر میں اس نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا اس اس کا کا جواب سن کر بیٹا خاموش ہو گیا اور پھر ریت کے ٹیلوں سے ہوا کی اٹکھیلیاں دیکھنے لگا ابھی وہ دونوں کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ دو دور دوڑتے گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی ابو موسا نے دائیں جانب افق کی طرف دیکھا بیس پچیس سوار طوفان کی رفتار سے اس کی طرف آ رہے تھے اس کو خطرے کا احساس ہوا اور اس نے گھوڑا پوری رفتار سے دوڑا دیا لیکن آنے والوں نے ایک بڑا سا گھیرا ڈال کر اسے پکڑ لیا اور اب وہ ان کی قید میں مر اسے کافی دور جا رہا تھا اسے پکڑ کر وہ لوگ ایک ویران ٹیلوں کے علاقے ملے گئے وہاں سے اسے اونٹ پر سوار کرایا گیا تھا اس کو پکڑنے والوں میں سے تین آدمی مزید تین اونٹوں پر سوار ہوئے اور اب ان کا رخ ایک نامعلوم منزل کی طرف تھا ابو موسا نے ان سے کئی بار یہ بات پوچھنے کی کوشش کی کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے مگر کسی نے اس سے کوئی بات نہ کی یوں لگتا تھا جیسے اسے لے کر جانے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ ابو موسا سے کوئی بات نہیں کرنی ابو موسا کے ہاتھ صرف اس وقت کھولے جاتے تھے جب اسے کھانا دیا جاتا تھا اس دوران اس کے بیٹے کو تلواروں کے سائے میں کر لیا جاتا تھا کہ کہیں ابو موسا بھاگ نہ جائے اس کا بیٹا ہی اس کی وہ واحد کمزوری تھی جو اسے بھاگنے سے روک سکتی تھی اور شاید پکڑنے والوں نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا تہیا کر رکھا تھا آخر ایک روز یہ قافلہ ایک بلند ٹیلے سے گزر رہا تھا جس کے عقب میں خاصے دور ایک قلعے کے آثار ابو موسا صاف دیکھ سکتا تھا یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے اس نے خود سے سوال کیا یہ قلعہ اسے خاصا عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ اس کے آس پاس نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی لوگ اس کے ارد گرد نظر آ رہے تھے ابھی وہ لوگ قلعے سے خاصی دور تھے اس لیے ابو موسا یہ اندازہ نہ کر سکا کہ یہ قلعہ دراصل ایک کھنڈر ہے قلعے کی فصیل ابھی تک سلامت تھی مگر اندر کی عمارتوں میں سے اکثر منہدم ہو چکی تھی جب قلعے کے آثار اور نقوش ذرا واضح ہوئے تو ابو موسا کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک کھنڈر ہے یہ قلعہ کسی زمانے میں آباد ہوتا تھا لیکن پھر ایک جابر بادشاہ نے اس قلعے کو فتح کیا اور یہاں کے مکینوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اس نے اس قلعے کو دیگر بادشاہوں کی طرح منہدم نہ کروایا تاکہ یہ اس کی فتح کی یادگار کے طور پر باقی رہے اور یہ قلعہ ابھی تک باقی تھا اور اس کے ظلم و زیادتی کی کہانی خاموش زبان سے سنا رہا تھا جب وہ اس قلعے سے چلا گیا تو اسے آباد کرنے کا خیال کسی شخص کو نہ آیا بلکہ لوگ اس میں دوبارہ آباد ہونے سے ڈرنے لگے تھے ان کے عقیدے کے مطابق اس قلعے پر کوئی آسے جس کی نحوست سے قلعے کے لوگوں کا یہ حشر ہوا تھا اب ابو موسا کو پکڑ کر لے جانے والے اسی قلعے میں لے کر جا رہے تھے وہ لوگ بھی ان تمام واقعات سے واقف تھے جو اس قلعے سے منسوب کیے جاتے تھے لیکن وہ تو یہاں کافی عرصے سے ڈیرا ڈالے ہوئے تھے اور انہیں اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس سے وہ کسی قوت سے ڈرنے لگتے اس قلعے میں دراصل جرائم پیشہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ آباد تھا یہ لوگ چوری ڈاکے اور اغوا کے کاموں میں بہت ماہر تھے قافلے لوٹتے تھے اور ان لوٹے ہوئے قافلوں سے جواں سال لڑکیاں اغوا کر کے بھاری داموں میں فروخت کرتے تھے بچوں اور تندرست جوان لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دیتے تھے جبکہ لاچاروں اور کمزوروں کو قتل کر دیتے تھے اس کے علاوہ اجرت کے عوض کوئی بھی ان سے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کروا سکتا تھا یہ لوگ اپنا کام کرنے میں اس حد تک ماہر تھے کہ ان کا ایک بھی آدمی آج تک پکڑا نہیں جا سکا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زیادہ تر سرگرمیاں اسی ویران علاقے میں ہوتی تھی وہ تین افراد ابو موسا اور اس کے بیٹے کو لے کر اس قلعے میں آ گئے قلعے کے اندر موجود عمارتوں میں سے اکثر کھنڈروں میں بدل چکی تھی جبکہ کچھ عمارتیں ابھی تک سلامت تھی اور ان صحیح عمارتوں میں ان ڈاکوں اور لٹیروں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا راہ چلتے ہوئے یہ بات ابو موسا نے خاص طور پر محسوس کی ابو موسا اور اس کے بیٹے کو لے جا کر ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا گیا کمرے کی چھت بہت اونچی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے روشن دان تھے اس کی خستہ دیواروں سے بھی عظمت کی جھلک ظاہر ہو رہی تھی اس عظمت کی جھلک جو کئی سدیا پہلے قتل کی جا چکی تھی کمرے کا فرش صاف تھا اور اس کے درمیان میں ایک بڑا سا اور نرم قالین بچھایا گیا تھا جبکہ ایک طرف ایک پلنگ بچھایا گیا تھا ابو موسا اور اس کا بیٹا پریشان نگاہوں سے ماحول کو دیکھ رہے تھے چھت سے لٹکتے بڑے بڑے جالے اس کمرے کے تھوڑے بہت باقی ماندہ حسن کو نہ صرف ماند کر رہے تھے بلکہ ماحول پر ایک پر اسرار سا تاثر پیدا کر رہے تھے اور یہ تاثر ابو موسا کے بیٹے کو ڈرانے کے لیے کافی تھا وہ ڈر کر اپنی باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا جو ابھی تک کھڑا کمرے کا جائزہ لے رہا تھا اس نے اپنے سہمے ہوئے بیٹے کو دیکھا تو پیار سے اسے گود میں اٹھا لیا اور لے جا کر پلنگ پر بٹھا دیا وہ خود اس کے سامنے ٹانگوں پر وزن ڈال کر بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے دلاسا سا دیتے ہوئے بولا میرا بیٹا ڈر گیا ہے یہ ہم کہاں آ گئے ہیں اب بھی اس کے بیٹے نے پوچھا اس کے بچے اسے اب بھی پکارتے تھے تم فکر نہ کرو اللہ نے چاہا تو ہم جلدی ہی یہاں سے نکل جائیں گے اس نے اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا حالانکہ اندر سے وہ خود بھی کافی پریشان تھا اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اسے اغوا ہوئے دوسرا ہفتہ ہو چکا تھا اور اسے ابھی تک یہ پتا نہیں چلا تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے اور اور نہ نہ ہی ہی اسے اسے اسے یہ یہ پتا پتا چلا تھا کہ اغوا کرنے والا کون ہے تم ڈرو گے تو نہیں اس نے بیٹے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا دیکھو ایسے حالات میں ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ہمت سے کام لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تم اللہ سے دعا کرو شاید وہ تمہاری معصوم دعا سن لے ادھر ابو موسا اپنے بیٹے سے یہ باتیں کر رہا تھا ادھر اسے لانے والے تینوں آدمی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ایک چوتھا آدمی بھی موجود تھا یہ وہی آدمی تھا جس نے دروان خزا کو یہ اطلاع پہنچائی تھی کہ اس نے جن آدمیوں کو کتبہ قتل کے لیے بھیجا تھا وہ مارے جا چکے ہیں اور اب دروان خزا کے حکم سے ہی ان لوگوں کے پاس آیا تھا اور انہیں بھاری رقم دے کر کتبہ بن مسلم کے اس کماندار کو اغوا کرایا تھا اس نے ایک ہفتہ مرو میں گزارا تھا اور کتبہ کی فوج کے سالاروں اور کمانداروں پر نظر رکھی تھی کہ ان میں سے کون اس کے مطلب کا آدمی ہو سکتا ہے ایک ہفتے کی تلاش کے بعد اس کی نظر ابو موسا پر آ کر ٹھہر گئی اسے جس کام کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے لیے ابو موسا سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا تھا وہ بہادر تھا شجا تھا اور سب سے بڑھ کر اپنے دستے میں ہر دل عزیز تھا اس لیے وہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا بشرطے کہ وہ ابو موسا کی شخصیت کو اپنے انداز میں میں ڈھالنے کامیاب دربان خدا نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح کتبہ بن مسلم کی فوج میں بغاوت کروا دے اس طرح یا تو کتبہ بن مسلم قتل ہو جائے گا یا پھر خوراسان کی گورنری اسے چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اس ہونے والی بغاوت کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کتبہ کو خوراسان سے نکالا جائے اور سن لو دروان خدا نے اس شخص کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا اگر تم یہ بغاوت کروانے میں کامیاب ہو جاؤ تو باغیوں کو معلوم ہے کیا نعرہ دینا ہے آپ حکم کریں وہ نعرہ باغیوں کو دینا میرا کام ہے اس نے جواب دیا تھا یہ نعرہ دینا ہے دروان خدا بولا کہ کتبہ ایک بدکردار حاکم ہے اس لیے اسے مسلمانوں پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں اس طرح امید ہے کہ کتبہ کا سہر ختم کیا جا سکے گا اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ اس کی فوج آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو جائے گی اور وہ ایک عرصے تک اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا اب وہ آدمی قلعے میں ان تینوں کے سامنے موجود تھا جو ابو موسا کو اغوا کر کے لائے تھے اور وہ ان سے پوچھ رہا تھا اسے اغوا کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی مشکل کیسی اغوا کرنے والوں میں سے ایک نے جواب دیا وہ تو اس طرح ہمارے ہاتھ آ گیا ہے جس طرح پرندہ شکاری کے جال میں پھنس جائے ٹھیک ہے اب تمہیں فکر کی ضرورت نہیں تمہارا معاوضہ کل تک مل جائے گا وہ شخص بولا پہلے کبھی تمہارے کسی کام کے معاملے میں ہم نے معاوضے کی فکر کی ہے نہیں پھر بھی یہ میرا فرض ہے کہ تمہارا معاوضہ وقت پر دوں اس شخص نے کہا ویسے اگر ان دونوں باپ بیٹے کو اسی جگہ رکھوں تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور ان کی طرف دیکھنے لگا ہمیں کوئی اعتراض نہیں پہلے آدمی نے کہا لیکن اس کے لیے معاوضہ الگ دینا ہوگا معاوضے کی تم لوگ فکر نہ کرو اس نے اٹھتے ہوئے کہا اچھا اب ذرا اس کے پاس تو لے چلو اس نے کہا تو وہ تینوں اسے اس کمرے تک لے آئے جس میں ابو موسا کو بند کیا گیا تھا اس وقت ابو موسا پلنگ پر بیٹھا نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا اس کا بیٹا سو چکا تھا اس نے سونا ہی تھا آخر ایک لمبے سفر سے تھکا ہوا آیا تھا اور سفر بھی ایسا جو ایک ذہنی اذیت میں گزرا تھا جبکہ ابو موسا تھکاوٹ کے باوجود نیند کی وادیوں میں جانے سے قاصر تھا وہ ابھی خیالات میں ہی گم تھا کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا جسے دروان خزانے بھیجا تھا اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اس کی مسکراہٹ ابو موسا کو سخت ناگوار گزر رہی تھی لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ اسے کچھ کہہ سکتا وہ آنے والے شخص کو جانتا نہیں تھا لیکن اسے یہ سوچ کر ہی اسے چڑ ہو ہو رہی تھی کہ وہ اغوا کرنے والوں کا ساتھی ہے اس شخص نے اندر داخل کر دروازہ بند کر دیا اور ابو کے سامنے جا کر بیٹھ گیا کہو ابو موسا وہ بولا سفر کیسا گزرا تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے جبکہ میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں ابو موسا اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران ہو گیا تھا یہ باتیں چھوڑو اگر ہم تمہارا نام نہیں جانتے تو تمہیں اغوا کیوں کرتے اس نے جواب دیا لیکن تمہاری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے مجھے کیوں اغوا کیا گیا ہے ابو موسا نے احتجاج کرنے کے انداز میں سوال کیا میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں کہ تمہیں کیوں اغوا کیا گیا ہے اس شخص نے جواب دیا پہلے میں اپنا تعارف تو کرا دوں اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آ گئی تھی جیسے شکاری شکار کو دیکھ کر چہرے پر لے آتا ہے وہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا میرا نام زرغام ہے اور تمہیں اغوا کروانے کا کام مجھے کسی عام شخص نے نہیں بلکہ بخارا کے بادشاہ دروان نے سونپا ہے دروان خزا ابو موسا کے چہرے پر دروان خزا کا نام سن کر حیرت آ گئی تھی لیکن میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے جبکہ میں آج تک اس کے دربار میں بھی نہیں گیا اسے تم سے نہیں بلکہ تمہارے امیر اور خوراسان کے گورنر قطبہ بن مسلم سے دشمنی ہے اور وہ اس دشمنی کو تمہارے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے زرغام بولا کیا مطلب ہے تمہارا جو کچھ کہنا ہے صاف صاف بیان کرو ابو موسا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا بات تو بڑی صاف سی ہے زرغام نے ابو موسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم ایک بہادر شخص ہو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہارے بارے میں کسی بات کا علم نہیں ہے میں نے پورا ایک ہفتہ صرف کیا ہے تمہارے بارے میں چھانبین کی ہے اس لیے میں جو بات کروں گا وہ سو فیصد حقائق پر مبنی ہوگی تمہیں کیا معلوم ہے میرے بارے میں ابو موسا نے سوال کیا لیکن اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور گزر گیا جب سے زرغام کمرے میں داخل ہوا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اسے کہیں دیکھا ضرور ہے لیکن کہاں دیکھا ہے یہ یاد نہیں آ رہا تھا اور اب اسے یاد آ گیا تھا کہ ایک دن مرو کے بازار سے گزرتے ہوئے اس نے زرغام کو دیکھا تھا صرف چند لمحوں کے لیے کیا سوچ رہے ہو زرغام نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وہ ابو موسا کے خیالات پڑ چکا ہو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے ابو موسا نے جواب دیا اور میں بتاتا ہوں کہ تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے زرغام اسی مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے کہنے لگا یاد ہے تمہیں ایک دن مرو کے میں تمہاری نظر مجھ پر پڑی تھی ہاں اب یاد آ گیا ہے اور میں نے جب یہ دیکھا تھا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں بھیڑ میں گم ہو گیا تھا اس طرح جیسے میں بھی خریداری کرنے کی غرض سے بازار آیا ہوں حالانکہ ایسا نہیں تھا زرغام بولتے بولتے رک گیا اور پھر کہنے لگا اس دن میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا لیکن اب مجھے ان باتوں سے کیا فائدہ تم وہ بات کرو جس کے لیے مجھے اغوا کر کے لائے ہو ابو موسا بیزار سا ہو کر بولا دیکھو ابو موسا زرغام کہنے لگا تم سمجھدار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہو اس لیے ہم نے اپنے کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے میں نے ایک ہفتہ مرو میں گزارا تھا اپنے کام کا آدمی ڈھونڈنے کے لیے اور قطبہ کی فوج میں جتنے بھی عہدے دار ہیں ان میں سے تم ہی ہمارے کام کے لیے بہتر لگے لیکن یہ تو بتاؤ آخر وہ کام کیا ہے ابو موسا نے دوبارہ سوال کیا اب اس کی باتوں سے بیزاری جھلک رہی تھی سنو پھر زرغام نے ابو موسا کو مخاطب کیا ہم کتبہ کی فوج میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں اور یہ کام تم کرو گے اور مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ضرور کرو گے اس کے ساتھ ہی زرغام نے ہلکا سا کہا لگایا شاید تم غلطی پر ہو میرے دوست ابو موسا کے چہرے پر عزم کی جھلک نظر آ رہی تھی تم مجھ سے یہ کام نہیں کروا سکو گے یہ تمہاری بھول ہے زرغام ایک دم سنجیدہ ہو کر کہنے لگا تم یہ کام کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے تم مجھ سے ایسا نہیں کروا سکو گے ابو موسا کے لہجے سے بھی غصے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی سوچ لو اگر ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہوگا دولت کے انباروں میں کھیلو گے یعنی ڈھیروں میں گے ورنہ اپنا کام تو ہمیں نکلوانا آتا ہے اس کے ساتھ ہی زرغام نے ماناخیز نظروں کے ساتھ ابو موسا کے بیٹے کی طرف دیکھا ابو موسا اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گیا تھا اور اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا اور کچھ اسی قسم کا تاثر اس کے چہرے پر بھی آیا جسے محسوس کر کے زرغام مسکرا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا زرغان تو چلا گیا لیکن ابو موسا کے لیے پریشانی کا سامان چھوڑ گیا تھا اگر واقعی ایسا ہی تھا جیسا زرغام نے ابو موسا سے کہا تھا تو وہ بری طرح پھنس چکا تھا اور اب اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا پریشانی کی وجہ سے اس کے اندر گویا ایک طوفان اٹھ اٹھ کر بیٹھ رہا تھا اسی حالت میں نہ جانے کب نیند نے اس پر غلبہ پا لیا اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب ایک ملازمہ نے آ کر اسے جگایا وہ اس کے سامنے کھانا رکھ کر چلی گئی سفر کی تھکاوٹ کے اثرات خاصی حد تک دھل چکے تھے اور اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی اس نے دیکھا تو اس کا بیٹا ابھی تک سو رہا تھا پہلے اس نے سوچا کہ اسے سونے دے لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کا بیٹا بھی بھوکا ہوگا چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا جب وہ دونوں خوب سیر ہو کر کھانا کھا چکے تو انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے اس دن انہوں نے جانے کتنے عرصے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا لیکن حالات کی سنگینی کا اندازہ صرف ابو موسا ہی کر سکتا تھا جب ایک بار تھکاوٹ کے اثرات دھل گئے اور ابو موسا کی بھوک مٹ گئی تو اس کے ذہن کو پھر پریشانی نے آن گھیرا اسی پریشانی میں وہ اٹھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا دراصل وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی ذریعہ پیدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کمرے کا جائزہ لے کر وہ مایوس ہو گیا کیونکہ کمرے میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا اس کے علاوہ چھت کے قریب روشن دان تو تھے مگر اتنی اونچائی پر تھے جہاں پہنچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا اور اگر کوئی ان تک پہنچ بھی جاتا تو بھی بے فائدہ تھا کیونکہ روشن دانوں میں سلاخیں لگی ہوئی تھی اس ایک دروازے اور روشن دانوں کے علاوہ کمرے میں کوئی اور ذریعہ نہیں تھا جو کمرے کا باہر سے رابطہ قائم کرتا حتیٰ کہ کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی روشن دان سے باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ رات ہو چکی ہے کمرے میں روشنی کا اکیلا ذریعہ وہ مشل تھی جو ملازمہ کھانا لگاتے وقت کمرے میں رکھ گئی تھی اس نے دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد اس کا بیٹا ایک بار پھر سو چکا تھا اس کے چہرے پر ایک معصومیت چھائی ہوئی تھی یہ معصومیت دیکھ کر ابو موسا کا دل بھر آیا آخر وہ اس کا باپ جو تھا میرے اللہ اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی میرے اللہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے لیکن اس معصوم کا کیا قصور ہے اگر یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے تو یہ صرف مجھے ملنی چاہیے تھی یہ معصوم جسے صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا کس لیے اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ایک چٹان جیسے عزم کا مالک شخص رو رہا تھا وہ شخص رو رہا تھا جو دشمن پر دہشت تاری کر دیتا تھا لیکن اس کا رونا اس کی کمزوری نہیں تھی یہ رونا اس کی کمزوری اس وقت ہوتا جب وہ اپنے لیے رو رہا ہوتا وہ تو ایک معصوم بچے کی بے بسی پر رو رہا تھا روتے روتے اسے یوں لگا جیسے تیز ہوا چل رہی ہو اور دور کہیں بجلی گڑ گئی ہو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک کھلے میدان میں کھڑا تھا اس نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ ساحل پر کھڑا ہو یعنی سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور سمندر کی موجے کنارے پر آ کر ختم ہو رہی ہوں اس نے اوپر دیکھا اوپر کھلا آسمان تھا جو بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا کالے سیاہ بادلوں میں وقفے وقفے سے بجلی کڑک رہی تھی اور اس بجلی کی کڑک اتنی شدید ہوتی تھی کہ دل دہل جاتا تھا اسے اسے اپنے بیٹے کا خیال آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا اس سے اس کی پریشانی بڑھ گئی اسے محسوس ہونے لگا کہ ساحل پر چلنے والی ہوا کے اتوار آہستہ آہستہ طوفانی ہو رہی ہیں اس لیے وہ کسی پناہ کی تلاش میں چل پڑا اس سے پہلے کہ وہ کوئی پناہ تلاش کرتا ہوا اتنی تیز ہو گئی کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ اب وہ زمین پر قدم نہیں جما سکے گا اس کے ساتھ ہی بجلی کی کڑک بھی شدید ہو گئی اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا اسی دوران اس کے کانوں میں ایک بار اوب لیکن شیری آواز پڑی کوئی اسے کہہ رہا تھا اے طوفان میں تنہا کھڑے ہونے والے اس نے اوپر دیکھا حیران مت ہو دل سے خوف جانے دے یہ یاد رکھنا کہ ہم انسان کو مال و دولت اور جان جان و اولاد کے ذریعے آزماتے ہیں اس کے ساتھ آنا بند ہو گئی اور اس اس کی آنکھ کھل گئی کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو پسینے سے اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا اس نے اپنا جائزہ لیا تو وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا آہستہ آہستہ اس کی حالت معمول پر آ گئی اس کے کانوں میں ابھی تک خواب کے الفاظ گونج رہے تھے وہ ان الفاظ پر غور کرنے لگا اور پھر جیسے ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی وہ جان گیا تھا کہ یہ قید اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اس اس نے نے ہر حالت میں ثابت قدم رہنے کا کا فیصلہ کر لیا سوچا کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ ان لوگوں کام نہیں کرے گا اسے معلوم تھا کہ اس حالت میں ثابت قدم رہنا بھی اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر ہے اور اللہ کبھی اپنی راہ میں چلنے والوں کو مایوس نہیں کرتا اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ خواب اس کے لیے ایک اشارہ تھا یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا وہ پریشانی جو زرغام سے ملاقات کے بعد اس کے ذہن پر قبضہ کیے ہوئے تھی غائب ہو چکی تھی اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا ایک سکون تھا جو اس کو لوریا دینے لگا تھا اس حالت میں پرسکون لوریا سنتے ہوئے نہ جانے کب اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی اس نے جو ارادہ کیا تھا وہ ایک عزم بن کر اس کے چہرے پر نقش ہو گیا تھا اور رات کے ستارے اس عزم سے شرما رہے تھے اگلے دن صبح صبح ملازمہ اسے جگا گئی وہ لڑکی تھی خوبصورت تھی اور ابو موسا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی تاثر ابھر آتا تھا رات جب یہ لڑکی کھانا دینے آئی تھی تو بھی یہ تاثر اس کے چہرے پر موجود تھا مگر یہ تاثر اتنا گہرا نہیں تھا جتنا اب تھا ابو موسا نے اس تاثر کو پہلے بھی محسوس کیا تھا لیکن اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر گیا تھا لیکن آج وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکا تھا اس تاثر میں گناہ کی دعوت پوشیدہ دیکھ کر ابو موسا سے سہم گیا کچھ دیر کے بعد وہ ملازمہ دوبارہ آئی اور اس کے ہاتھ میں صبح کا ناشتہ تھا اس نے ناشتہ پلنگ پر رکھا اور ہاتھ ہاتھ بڑھا کر ابو کا کا چہرہ اوپر اٹھا لیا اس کے لمس محسوس کر کے وہ کانپ اٹھا اسے دوسرا احساس یہ پریشان کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا بھی وہی موجود تھا یہ سوچ کر وہ غصے سے کہنے لگا اس حرکت سے تمہارا کیا مطلب ہے اوہ تم تو ناراض ہی ہو گئے ہو ملازمہ بولی مجھے غلط نہ سمجھنا سچی بات تو یہ ہے کہ پہلی نظر میں تم نے میرا دل گھائل کر دیا ہے وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی کہ ابو موسا غصے سے کھڑا ہو گیا اور اس کی بات کاٹ کر بولا سنو جو بھی تمہارا نام ہے میں مسلمان ہوں اور تم میرے لیے غیر عورت ہو ایک مسلمان آدمی کا غیر عورت سے اس طرح ملنا جیسے تم چاہ رہی ہو گناہ ہے اور میں کم از کم کسی گناہ کا مرتکب ہونا پسند نہیں کرتا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کمرے سے چلی جاؤ اور پھر دوبارہ یہاں نہ آنا دیکھو تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو ملازمہ بولی یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا ہے تمہاری پسند اور ناپسند میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ابو موسا نے جواب دیا اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہو گیا تھا اور وہ بولا میرے لیے صرف اس چیز کی اہمیت ہے جو میرے اللہ نے میرے لیے مقرر کی ہے ان حدود کی اہمیت ہے جن سے باہر نکلنا میرے لیے ممکن نہیں ابو موسا کی بات سن کر ملازمہ ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا ابو موسا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر کوئلے رکھ دیے ہوں وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا اور بولا میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اس حد تک آگے نہ بڑھو میں قید میں ضرور ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتا یہ کہتے ہوئے اس نے گور کر ملازمہ کو دیکھا ملازمہ اس کی عقابی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی ابو ملازمہ نے اس کا نام لے کر کہا تم اپنے اللہ کی بات نہ کرو کیونکہ میں تمہارے اللہ کو نہیں جانتی ہوں اور اپنے آپ کو جانتی ہوں اور اس محبت کو جانتی ہوں جو میرے دل میں تمہارے لیے پیدا ہو گئی ہے اس محبت کو ٹھکراؤ نہیں یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں تم اس محبت کو جانتی ہو جس کے پیچھے ایک فریب چھپا ہے ابو موسا اس اس سے کہنے لگا کے ذہن میں یہی خیال گھوم رہا تھا کہ یہ ملازمہ اسے پھنسانے کے لیے بھیجی گئی ہے وہ کہنے لگا لیکن میں صرف اس اللہ کو جانتا ہوں جس نے مجھے ایک مقصد عطا کیا ہے اور تم کیا جانو کہ مقصد کی حفاظت کے لیے جینے میں کتنا سرور ہے تم مجھے غلط نہ سمجھو شاید میں کبھی تمہارے کام آ سکوں یہ کہتے ہوئے اس ملازمہ کی آواز بھاری ہوتی گئی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی گئی اور ابو کو حیران پریشان چھوڑ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی کبھی وہ ملازمہ شک کرنے لگتا تھا لیکن پھر اس کی آنکھوں میں امٹ آنے والے آنسو کا خیال اس کے نظریے کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیتا تھا اس نے اپنی توجہ ان باتوں سے ہٹانے کے لیے اپنے بیٹے سے باتیں شروع کر دی ناشتہ کرے گا میرے بیٹے اس نے اپنے بیٹے کو پچکارا ہاں ابھی بہت بھوک لگی ہے اس کے بیٹے نے جواب دیا تو وہ وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے دوپہر کو ملازمہ پھر آئی اور صبح کے برتن اٹھا کر لے گئی جبکہ وہ دوپہر کا کھانا دوبارہ بستر پر سجا گئی تھی اب اس نے ابو موسا کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اسی دوران ابو موسا کے دل کے کسی کونے سے آواز ابری کہ کاش وہ اسے باتیں کرے اور اس آواز پر وہ خود ہی حیران ہو گیا تھا لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ اس آواز کو دبا نہ سکا تھا ملازمہ تو چلی گئی لیکن ابو موسا کے اندر ایک طوفان برپا کر گئی تھی وہ چاہتے ہوئے بھی اس طوفان کو روک نہ سکا دراصل یہ اس کے دل کی آواز تھی ایسی آواز جو کسی کی یاسیت دیکھ کر یعنی کسی کی محبت دیکھ کر خود بخود ابھر آتی ہے ابو موسا نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا اور اسے اس کے چہرے پر دکھ اور رنج کے آثار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا تھا اس سوچ میں گم جانے کب سہ پہر ہو گئی اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ خیالات سے چونک اٹھا اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو زرغام کمرے میں داخل ہو رہا تھا زرغام نے ابو موسا کو اپنی طرف متوجہ پا کر دروازے سے ہی اسے مخاطب کیا کیوں ابو موسا وہ آہستہ آہستہ چلتا آیا اور فرش پر بچھے قالین پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا وہ کہہ رہا تھا کیا تم نے میری باتوں پر غور کیا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں ابو موسا کہنے لگا مجھے تمہاری کوئی بات بھی منظور نہیں ہے ایک بار پھر سوچ لو زرغام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے جو تمہیں نجات کی طرف لے جائے گا اور وہ یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے جواب میں ابو موسا خاموش رہا لیکن اس کا چہرہ اس کے جواب کی وضاحت کرنے کے لیے کافی تھا جب ابو موسا نے کوئی کوئی جواب جواب جواب نہ دیا دیا تو زرغام نے نے اسے کہا تم نہیں ابھی تک میں تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں ابو موسا بولا اس کا جواب سن کر زرغام اٹھ گیا اور ابو موسا کے ساتھ بیٹھے اس کے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم اپنے فیصلے سے اس معصوم کا نقصان کرو گے یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا زرغام کی یہ بات اس کا بیٹا بھی سمجھ چکا تھا اس لیے وہ سہم کر ابو موسا کے ساتھ چپک گیا اپنے بیٹے کو سہما دیکھ کر ابو موسا کا دل بھر آیا لیکن وہ خود کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا میرا بیٹا خوفزدہ ہو گیا ہے اس کے سوال کے جواب میں اس کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے یہ دیکھ کر ابو موسا نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گود میں بٹھا لیا وہ اسے پچکار رہا تھا اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا ڈرو مت یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ہم انشاءاللہ جلد ہی یہاں سے نکل چلیں گے مگر کیسے اس کے بیٹے نے اس طرح سوال کیا جیسے وہ تمام حالات سمجھتا ہو اللہ راستہ بنانے والا ہے بس اب تم رونا نہیں اللہ سے دعا کرو وہ ہمیں یہاں سے نکالے گا اور ضرور نکالے گا اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اللہ نے ان کے نکلنے کا راستہ بنا لیا تھا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی راہ میں جان لڑانے والا بے بس اور بے یار و مددگار رہے لیکن ابھی اس کام میں کچھ دیر باقی تھی ابو موسا نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے نکل نہیں سکے گا چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دے اور زرغام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ وہ اس کے کہنے کے مطابق کام کرے گا اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ دن میں تینوں وقت کا کھانا ایک ہی ملازمہ لاتی ہے اور اگر وہ ملازمہ واقعی اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی تو وہ اس کے فرار میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ملازمہ کو ضرور استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اس نے اگرچہ خود کو حالات کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن فرار کی کوششیں شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا اس رات جب ملازمہ کھانا لے کر آئی تو ابو موسا نے اسے روک لیا اور کہنے لگا تم کیا واقعی میرے ساتھ مخلص ہو کیا تمہیں شک ہے ملازمہ نے اداسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا میں تمہارے ساتھ صاف صاف بات کروں گا ابو موسا نے اسے کہا کیا تم ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہو اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گی اس نے جواب دیا اور اس سے پہلے کہ ابو موسا کچھ کہتا وہ باہر نکل گئی اس طرح دن گزرتے رہے اور ابو موسا کا فرار کا ارادہ پکا ہوتا گیا لیکن وہ سوچ سوچ کر تھک گیا کہ یہاں سے کس طرح فرار ہو زرغام تقریباً ہر روز آتا تھا اور ابو موسا کو کبھی پیار سے اور کبھی دھمکیاں دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا اور اب تو ابو موسا بھی اس کی باتوں میں بظاہر دلچسپی لینے لگا تھا وہ اس طرح ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے آہستہ آہستہ وہ زرغام کی باتوں کا قائل ہوتا جا رہا ہو اس سے زرغام کو بھی یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں کا اثر لیتا جا رہا ہے ان تمام باتوں کو ابو موسا نے بھی محسوس کیا تھا اس کے علاوہ ایک اور عجیب بات جو وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اسے یہاں ایک مہینہ ہو چلا تھا لیکن ابھی تک اس کے کمرے میں یا تو ملازمہ آدھی تھی یا زرغام اور ملازمہ کو اس نے اپنے فرار کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اس کی فرار میں مدد کرنے کو تیار ضرور تھی لیکن اس نے ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جو ابو موسا کے فرار میں مددگار ثابت ہو سکتا ایک دن ابو بستر پر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا جبکہ اس اس کا بیٹا کے سینے سر رکھ کر سویا ہوا تھا کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس نے ابو موسا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے ملے ہوئے غسل خانے میں چلی گئی ابو موسا اٹھا اور اس کے پیچھے غسل خانے میں چلا گیا ملازمہ نے اپنے چگے کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا یہ لو اس وقت میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی وہ کہنے لگی اسی سے اگر اپنے فرار کی راہ نکال سکتے ہو تو کوشش کر لو ویسے آج رات کو تیار رہنا میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دوں تمہارا بہت بہت شکریہ ابو موسا کہنے لگا لیکن ملازمہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے شاید تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کا بہت وقت مل سکے یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی وہ بات آگے بڑھاتے ہوئے بولی اگر میں آج دروازہ نہ کھول سکی تو کل یا پرسوں بھی تمہیں تیار رہنا ہوگا اور خاموشی سے قلعے کے دروازے پر پہنچ جانا وہاں تمہیں گھوڑے تیار ملیں گے یہ خنجر اس دوران شاید تمہارے کام آ جائے یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور ابو موسا غسل خانے میں کافی دیر تک حیران و پریشان کھڑا رہا وہ ابھی تک اسے سمجھ ہی نہ سکا تھا اور پھر رات بھی آ گئی جب رات کافی گہری ہو گئی تو ابو موسا نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور خاموش رہنے کا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا اس نے دروازے کو ہلکا سا کھینچا تو دروازہ کھلتا چلا گیا باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی ابو موسا نے احتیاط سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ ایک کھلی راہداری میں تھا اس نے غور سے دیکھا تو سامنے کی دیوار کے ساتھ کوئی آدمی نیم دراز حالت میں سو رہا تھا اس کی حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نشے کی حالت میں سویا ہوا ہو ابو موسا نے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ اور احتیاط کے ساتھ راہداری میں سے گزرنے لگا اس نے ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے کو تھما ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ چوگے میں موجود خنجر پر تھا اس نے خنجر اس لیے باہر نہیں نکالا تھا کہ اس اندھیرے میں اس کی چمک واضح ہو سکتی تھی وہ احتیاط سے چلتا جا رہا تھا راستے میں ایک دو جگہ اسے چھپنا بھی پڑا لیکن بہرحال وہ آسانی سے قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا جو اب برائے نام دروازہ رہ چکا تھا اور حالات کی شکست و ریخت کا شکار ہو چکا تھا وہاں وہ ملازمہ تین گھوڑوں کے ساتھ موجود تھی اب چلنے میں جلدی کرو ابو موسا ملازمہ نے اسے سرگوشی میں کہا کیا تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو ابو موسا نے تین گھوڑے دیکھ کر پوچھا ہاں تمہیں ابھی بھی میری محبت پر شک ہے اس نے سوال کیا نہیں ابو موسا نے جواب دیا اور اب جلدی چلو اس کے ساتھ ہی وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اس طرح کہ ابو موسا اور اس کا بیٹا ایک ہی گھوڑے پر تھے جبکہ وہ ملازمہ دوسرے گھوڑے پر تیسرا گھوڑا فالتو تھا اس لیے اسے وہی چھوڑ دیا گیا اور اب وہ تینوں ایک سلک میں اپنے گھوڑے سر پر دوڑائے جا رہے تھے ابو موسا کو مرو سے غائب ہوئے دو مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا اس کی تلاش کے لیے بہت کوششیں کی جا چکی تھی لیکن اس کا کچھ پتا نہیں چلا تھا اگرچہ ابو موسا جیسے آدمی کا فوج سے غائب ہو جانا ایک غیر معمولی نقصان تھا لیکن کتبہ جیسا شخص اس نقصان کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھا نہیں رہنا چاہتا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ موسم کے آثار تبدیل ہونے لگے تھے سردی کا زور ٹوٹنے لگا تھا اور اب حالات ایسے ہونے لگے تھے جو کسی علاقے پر فوج کشی کے لیے سازگار تھے چنانچہ قطبہ بن مسلم نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا تھا اس مرتبہ اس نے خوراسان کے دیگر علاقوں سے بھی فوج کے چند دستے منگوا لیے تھے اب جو فوج اکٹھی ہو رہی تھی وہ کئی لحاظ سے اس فوج سے بہتر تھی جو پچھلے مارکوں میں حصہ لے چکی تھی قطبہ بن مسلم نے جب بیکن کا قلعہ فتح کیا تھا تو وہاں سے مسلمانوں کے ہاتھ ایک کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا تھا بے بہا جوارات اور سونا چاندی اس مال غنیمت میں شامل تھے مال غنیمت میں ایسے مجسمے بھی شامل تھے یعنی بدھ جو مکمل طور پر چاندی یا سونے سے بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک مجسمے کے بارے میں مورخین خاص طور پر بیان کرتے ہیں یہ مجسمہ جب قطبہ بن مسلم کے پاس پہنچا تو اس کے ساتھ چند مقامی لوگ بھی پہنچ گئے وہ قطبہ کو اس بات پر تیار کرنا چاہتے تھے کہ وہ یہ مجسمہ جو بظاہر بیکار سا تھا ان لوگوں کے حوالے کر دے لیکن قطبہ نے کہا میں بد فروش نہیں ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس اس نے مجسمے کو توڑنے کا حکم دے دیا اسے توڑا گیا تو اس میں سے کثیر مقدار میں سونا نکلا چنانچہ جب اس کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس میں سے سپاہیوں کو معمول سے زیادہ بلکہ کہیں زیادہ حصہ ملا اب سپاہیوں کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی لہٰذا انہوں نے عمدہ نسل کے گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے بلکہ تاجروں نے خاص طور پر دور دراز کے علاقوں سے عمدہ سے عمدہ نسل کے جنگی گھوڑے مرو میں لا کر منہ مانگے داموں فروخت کیے اس کے علاوہ کتبہ بن مسلم نے سرکاری ذخائر میں موجود ہتھیار بھی فوج میں تقسیم کر دیے تھے اور اب ہتھیاروں کے لحاظ سے تو یہ فوج کہیں برتر ہو ہی گئی تھی دوسرا اس فوج کا لڑنے کا جذبہ بھی شدید تر تھا قطبہ بن مسلم نے مرو میں موجود سپاہیوں کو مشقوں میں مصروف کر دیا تھا اور وہ خود ان مشقوں کی نگرانی کر رہا تھا وہ سارا سارا دن مصروف رہتا تھا کبھی ایک جگہ موجود ہوتا تھا کبھی دوسری جگہ مرو سے باہر کھلا میدان میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا سوار ایک جگہ سے بھاگتے دوسری جگہ جا رہے تھے پیادہ دستے الگ بھاگ دوڑ میں مصروف تھے اور ان سب سے الگ تیر انداز اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے اور کتبا بھی کا جائزہ لے رہا تھا اس دستے کا سالار بھی کتبا کے ساتھ تھا جہاں ضرورت ہوتی کتبہ اس سالار کو ہدایت دیتا اور وہ اپنے تیر انداز دستے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کا حکم جاری کر دیتا وہ اپنے خاص گھوڑے پر سوار تھا او ابن عادی وہ تیر انداز دستے کے سالار سے کہہ رہا تھا تیرے دستے کی پھرتی کچھ ماند پڑتی نظر آ رہی ہے کیا یہ ملت اسلامیہ کا نمک نہیں کھاتے ابن ابن مسلم نے جواب دیا تو انہیں اس جگہ پر اس جگہ نہ پرکھ اگر ان کی پھرتی اور چستی دیکھنی ہے تو انہیں میدان جنگ میں اس جگہ دھکیلنا جہاں بڑے بڑے سورماؤں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اللہ کی قسم میں اور میرا دستہ تجھے مایوس نہیں کریں گے تو باتیں بہت خوب بناتا ہے ابن عدی کا جواب سن کر قطبہ بن مسلم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی وہ کہنے لگا لیکن جو اس جگہ مجھے مایوس کر رہا ہو وہ وقت پڑھنے پر کس طرح امیدوں پر پورا اتر سکتا ہے قطبہ کے چہرے پر اسی طرح مسکراہٹ تھی تو بتا مسلم کے بیٹے ابن عدی نے کہا تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے ضرور تیرے دل میں کوئی خاص بات ہے وگر نہ تو اس انداز سے بات نہیں کرتا ہاں اتبا نے جواب دیا میں تجھے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تجھے حجاج کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں مجھے ابن عدی نے حیران ہو کر پوچھا ہاں تجھے عدی کے بیٹے اتبا اس کے لہجے پر مسکرا دیا لیکن ابن عدی جیسے شخص کے لیے یہ بات حیران کن تھی ایک تو اس لیے کہ وہ پہلے کبھی حجاج سے نہیں ملا تھا اور دوسرا اس سے تو اس سے تو بڑے بڑے جابر گھبراتے تھے یعنی حجاج بن یوسف سے تو بڑے بڑے جابر گھبراتے تھے کس مقصد کے لیے ابن عدی نے کچھ سوچ کر سوال کیا میں حجاج کی طرف ایک پیغام روانہ کرنا چاہتا ہوں اتبا بن مسلم نے جواب دیا تو یہ کام کرے گا لیکن یاد رکھنا کہ اڑ کر وہاں پہنچنا ہوگا کیا بہت ضروری پیغام ہے ابن عدی نے پوچھا نہیں پیغام ضروری نہیں ہے بلکہ تیری واپسی زیادہ ضروری ہے اور وہ بھی جلد سے جلد مجھے معلوم ہے مزید ایک مہینے تک سردی بالکل ختم ہو جائے گی اور پھر وہ موسم آئے گا جس میں اللہ کی زمین پر اس کے بندے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے سفر کرتے ہیں وہ وقت آنے سے پہلے تجھے واپس آنا ہوگا تاکہ تو یہ نعرہ لگانے والی ایک جماعت کی قیادت کر سکے قطبہ بن مسلم کا اشارہ اس کے زیر کمان دستے کی طرف تھا اور پھر اگلے دن ابن عدی اتبا کا پیغام لے کر حجاج بن یوسف کی طرف جا رہا تھا ابو موسا اور اس کا بیٹا اور وہ ملازمہ جس نے انہیں فرار ہونے میں مدد دی تھی گھوڑے سرپٹ دوڑاتے ہوئے ایک سمت چلے جا رہے تھے ابو موسا کو ڈر تھا کہ جو ہی اس کے فرار کا پتا چلے گا تو اس کا پیچھا ضرور کیا جائے گا اور اسے ابھی تک یہ یقین بھی نہیں آیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے قید سے فرار ہو گیا ہے اس کے لیے وہ اس ملازمہ کا مشکور تھا جس کا نام بھی ابھی اسے معلوم نہیں تھا اور وہ اب سمجھ چکا تھا کہ ملازمہ نے اسے اسے یہ کیوں کہا تھا کہ ملازمہ کا شکریہ ادا کرنے کا بہت موقع مل جائے گا وہ تینوں اس حالت میں جا رہے تھے کہ ابو موسا کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جبکہ ملازمہ الگ گھوڑے پر سوار تھی اس کے انداز سے پتا چل رہا تھا کہ وہ بہت اچھی گھڑ سوار ہے یہ سارا علاقہ صحرائی تھا اور چاندنی نے اس تمام علاقے کو روشن کر رکھا تھا اس لیے دور دور تک ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس وقت وہ چٹانوں کے درمیان سے گزر رہے تھے اللہ کی بھی عجیب قدرت ہے کہ کہیں ریت ہی ریت ریت اور پھر کے اس سمندر کے درمیان پتھریلی چٹانیں جو بعض اوقات مصیبت زدوں کے لیے جائے پناہ ثابت ہو جاتی ہیں اب وہ تینوں بھی ایسے ہی علاقے میں پناہ لینے جا رہے تھے تمام رات کے سفر نے ان کو خوب تھکا دیا تھا ایک مناسب جگہ دیکھ کر ابو موسا نے گھوڑے رکوا لیے یہ جگہ اسے اس لیے بہتر لگی تھی کہ ایک چٹان کا سرا جھک کر زمین کو اپنے سائے کی آغوش میں لیے ہوئے تھا سائے میں رکنے کے بعد ابو موسا نے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا ایک تھیلا کھولا تو اس میں سے کھانے اور اس میں کھانے کی چیزیں تھی یہ ملازمہ کا انتظام تھا کیسی حیرت کی بات ہے ابو موسا نے سوکھے سوکھے گوشت کا ایک ٹکڑا ٹکڑا چباتے ہوئے کہا میں ابھی تک تمہارے نام سے ہی ناواقف ہوں میرا نام ملازمہ اس کے سوال پر کھوسی گئی کیا کرو گے میرا نام پوچھ کر تم چونکہ میرے ساتھ جا رہی ہو اور اب میری ذمہ داری ہو اس لیے کم سے کم تمہارا نام تو مجھے معلوم ہونا چاہیے ابو موسا نے مسکراتے ہوئے کہا میرا نام ساوتری ہے ملازمہ نے جواب دیا کیا تم ہندوستان کی رہنے والی ہو ابو موسا کی حیرت کی انتہا نہ رہی ہاں میرے ماں باپ ہندو تھے لیکن میں تو اب تمہارے ساتھ جا رہی ہوں جہاں تم لے کر جاؤ گے میں وہیں کی کہلاؤں گی اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی میں تمہارے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھے قید سے فرار کروا کر کتنا بڑا احسان کیا ہے ابو موسا نے جواب میں کہا کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں کسی شہر میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اس کی بات سن کر ساوتری نے کوئی جواب نہ دیا وہ صرف اسے گھورتی رہی اس کا یہ رویہ دیکھ کر ابو موسا کہنے لگا میں کبھی اس شخص کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا جو میرا محسن ہو اور تمہارا احسان تو بہت ہی بڑا ہے جب وہ لوگ دوبارہ روانہ ہوئے تو رات کے ستارے آسمان کے پردے کے عقب سے جھانک رہے تھے وہی سیرا جو دن کے وقت جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا حال سناتا تھا اب جنت کے کسی اعلیٰ طبقے کی مثال بنا ہوا تھا ہر چیز بہت رومان انگیز تھی دو گھوڑوں پر وہ تینوں اب معمول کی رفتار سے جا رہے تھے ابو موسا نے ستاروں کی مدد سے سمت کا اندازہ لگا لیا تھا اور وہ لوگ مرو کی سمت رواں دواں تھے اس طرح چلتے چلتے نہ جانے ابو موسا کو کیا خیال آیا کہ اس نے گھوڑا کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا یہ ابو موسا کی آواز تھی جو اس رومان انگیز ماحول میں یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کسی نے پتھر پھینک دیا ہو کیا بات ہے ساوتری نے ابو موسا کی طرف دیکھا ان کے گھوڑے متواتر چلے جا رہے تھے تم ہندو ہو ابو موسا نے پوچھا لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان سے اتنی دور اس جگہ کیسے پہنچ گئی یہ نہ پوچھو ابو موسا ساوتری نے جواب دیا یہ ایک لمبی کہانی ہے کیا کیا کرو گے تم تم سن کر مجھے نہیں بتاؤ گی ابو موسا نے ایسے لہجے میں میں کہا جس ہی تھی ابو موسا ساوتری کہنے لگی تم نے سچ کہا تھا کہ ایک ہندو بیوہ کی قسمت میں صرف جل کر مرنا ہی لکھا ہوتا ہے لیکن شاید میں خوش قسمت تھی جو زندہ بچ گئی اور مجھے آگ میں جلانے والے خود جل مرے یہ سن کر ابو موسا حیرت سے اسے دیکھنے لگا وہ سن رہا تھا اور ساوتری اپنی داستان سنانے لگی وہ ایک خوش قسمت گھرانہ تھا اس گاؤں کا سب سے مقبول گھرانہ گھر کے افراد ہی کتنے تھے دو میاں بیوی اور ان کے دو بچے ایک لڑکا تھا جس کا نام رام تھا جبکہ اس سے چھوٹی ایک لڑکی تھی جس کی پیدائش پر اس کا نام ساوتری رکھا گیا تھا یہ ایک ہندو گھرانہ تھا یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے مغرب میں اسلامی سلطنت وسعت پا رہی تھی یہ ہندو گھرانہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آباد تھا گاؤں چھوٹا ضرور تھا لیکن یہاں بسنے والے زیادہ تر لوگ خوشحال تھے دیکھنے میں یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہی ہریالی ہر طرف سکون ہی سکون اور یہ سکون رام اور ساوتری کے گھر میں تو کچھ زیادہ ہی تھا رام کا باپ نروجے علاقے کی ہر دل علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت تھا اور وہ اس بستی کا سردار بھی تھا اس کی بیوی آشا بھی ایک با اخلاق عورت تھی ایسے گھرانے کم ہی ہوں گے ہر وقت گھر سے دو معصوم کہکہوں کی آوازیں آتی رہتی تھی ماتا یہ دیکھ یہ رام کا بچہ میری چوٹی کھینچ رہا ہے ساوتری نے آشا کو آواز دی تو وہ ہنسنے لگی وہ جانتی تھی کہ دونوں کی انہی شرارتوں سے ہی تو اس کا گھر جنت بنا ہوا ہے ماتا دیکھئے اب میرا کان کھینچ رہی ہے چھوڑ چھوڑ میرا کان یہ رام کی کی آواز تھی تھی لیکن شاید آشا ان ان معصوم شرارتوں شرارتوں عادی ہو چکی اور سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی اس لیے اس نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا آخر جب رام کا کان کھینچ کھینچ کر ننھی ساوتری کا ہاتھ دکھنے لگا تو اس نے باہر کو دوڑ لگا دی وہ جانتی تھی کہ اگر اب وہ رام کے ہاتھ آ گئی تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا پہلے تو رام کچھ دیر اپنا کان ملتا رہا پھر ہستا ہوا کے پیچھے لگا لگا وہ آواز رہا تھا تجھے چھوڑوں گا نہیں اب تو میں تیری چوٹی اکھاڑ کر ہی دم لوں گا فکر نہ کرو بھیا میں تمہارے ہاتھ ہی نہیں آؤں گی ساوتری نے پیچھے مڑ کر کہا لیکن یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی کہ رام اس کے سر پر پہنچنے والا تھا وہ پیچھے دیکھ دیکھ کر بھاگ رہی تھی جب اس کی ٹکر دو مضبوط ٹانگوں سے ہو گئی اس نے اوپر دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی کیونکہ وہ اپنے باپ سے ٹکرائی تھی اس نے کسی کے بولنے سے پہلے ہی اپنے باپ سے رام کی شکایت لگاتے ہوئے کہا دیکھئے پتا جی یہ یہ رام کا بچہ میری چوٹی کاٹنے کو دوڑ رہا ہے اور جو تم نے میرے کان مروڑے ہیں رام نے منہ بنا کر کہا وہ اپنے باپ کو دیکھ کر رک چکا تھا اچھا تو یہ بات ہے نروجے نے ساوتری کو پیار سے گھورا نہیں پتا جی اس نے پہلے میری چوٹی کھینچی تھی نے جواب دیا وہ ابھی تک نروجے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی تم دونوں خود اپنا جھگڑا نمٹاؤ نروجے نے دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا اور ایک طرف چل دیا ساوتری پہلے تو حیران ہوئی اور پھر جیسے اسے ہوش آ گیا وہ ایک سمت کو دوڑ پڑی اور نروجے ہنستا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا اسی طرح کی شوخیوں اور کہوں میں ان کے دن گزر رہے تھے ایک دن جھولا جھول رہی تھی اس درخت درخت درخت پسند تھا جھولا ڈالا گیا تھا ساوتری جھولے کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہی تھی جب رام ایک طرف سے ادھر آ نکلا جو ہی ساوتری کی نظر اس پر پڑی تو وہ خوش ہو کر بولی بھیا ادھر آؤ مجھے جھولا دو گے جاؤ تمہیں تو جھولا جھولنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں آتا رام نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا دیکھو بھیا دے دو نا جھولا ساوتری نے اس کی منتیں کرتے ہوئے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے تنگ نہیں کیا کرو گی رام با معنی انداز میں بولا اچھا پکا وعدہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گی ساوتری نے کہا وہ ایسے وعدوں کا مطلب بھی جانتی تھی کیونکہ نہ جانے کتنی مرتبہ وہ رام سے ایسا وعدہ کر چکی تھی سوتری کی بات سن کر رام آگے بڑھا اور سوتری کو جھولا دینے لگا وہ جانتا تھا کہ ڈرتی ہے اس لیے پہلے تو وہ اسے آہستہ آہستہ جھولا جھولاتا رہا پھر ایک دم اس نے اپنی رفتار تیز کر دی گھبرا کر چیخنے لگی بھیا میں گر جاؤں گی اسے آہستہ کر لو لیکن رام اس کی بات کہاں سن رہا تھا اس کا تو بس ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا اور پھر ساتری واقعی جھولے سے گر گئی وہ بھی نمدار مٹی پر یعنی گیلی مٹی پر جس سے اس کے کپڑے گار آلود ہو گئے اس حالت دیکھ کر رام کی ہنسی میں بدل گئی ننے معصوم کہکہے اور وہ ایک سمت بھاگ گیا ساوتری پہلے تو اسے گھور گھور کر دیکھتی رہی پھر وہ بھی ہنستے ہوئے رام کے پیچھے بھاگ گئی وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا اور آخر وہ وقت بھی آن پہنچا جب ساوتری کی شادی ہو گئی ساوتری کی شادی کے چند دن کے بعد وہ اپنے خاوین کے ساتھ اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی راستہ جنگل میں سے ہو کر گزرتا تھا وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے جبکہ ان کے ساتھ تین ملازم بھی تھے جنگل میں ایک مناسب جگہ دیکھ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا ان لوگوں کا ارادہ کچھ دیر سستانے کے بعد آگے جانے کا تھا ابھی ان لوگوں کو پڑاؤ کیے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی وہ سمجھے کہ شاید مسافروں کا کوئی قافلہ ہوگا کیونکہ یہ ایک گھوڑے کی آواز نہیں تھی انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی ہوش تو انہیں اس وقت آیا جب آنے والوں نے انہیں گھیر لیا تھا یہ سب اس جنگل کے ٹاکو تھے سب کے سب سیاہ لباس میں تھے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ان میں سے ایک نے گرج کر کہا وہ ان کا سردار تھا تم اس تک ہماری لاشوں پر سے گزرے بغیر نہیں پہنچ سکتے ساوتری کے خاوند نے گرج کر کہا جبکہ ساوتری خوف سے سہمی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو ڈاکوؤں کا سردار عجیب سے انداز میں ہسا اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک تیر ساوتری کے خاوند کے کے سینے آر پار ہو گیا کی تو گویا دنیا ہی اجڑ گئی تھی وہ دہاڑے مارتی ہوئی اپنے شوہر کے نیم مردہ جسم کے ساتھ چمٹ گئی اور پھر اس کے خاوند نے اس کی باہوں میں دم توڑ دیا ساوتری کی چیخیں تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ گویا پاگل ہو گئی تھی ساوتری کی چیخیں سن کر تمام ڈاکو لطف اندوز ہو رہے تھے اور جنگل میں ان کے مکروح کہے سنائی دے رہے تھے کیا اب بھی تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے ڈاکوؤں کے سردار نے ملازموں کی طرف دیکھ کر کہا تم اپنی جانیں بچاؤ مرنے والا تو شاید اس کا شوہر تھا اور تم تو ملازم لگتے ہو اس کے چہرے پر ابھی تک وہی مسکراہٹ دوڑ رہی تھی ملازموں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا وہ عمر میں سب سے زیادہ لگتا تھا ہم ملازم ہیں تو کیا ہوا بیس سال سے ان لوگوں کا نمک کھا رہے تھے تم ہماری لاشیں گرانے کے بعد اس لڑکی تک پہنچ سکو گے اس کے ساتھ ہی تینوں ملازموں نے کو اپنے گھیرے میں لے لیا لیکن ساوتری کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا اس نے جو آخری منظر دیکھا تھا اس میں اس نے تینوں ملازموں کو باری باری گرتے اور تڑپتے دیکھا تھا اس کے بعد اسے کچھ پتا نہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور ابو موسا ابو موسا سے کہہ رہی تھی جانتے ہو جب مجھے ہوش آنا شروع ہوا تو اس واقعے کو کتنا عرصہ گزر چکا تھا وہ اپنے حالات سناتے سناتے رکی اور پھر کہنے لگی پورا ایک سال ابو موسا میں نے پورا ایک سال اس حالت میں گزارا تھا کہ میں چلتی تھی میں بولتی تھی لیکن مجھے کچھ پتا نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل آئے تو اب میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ آتا ہوں ابو موسا نے اسے دلاسا دلاتے ہوئے کہا نہیں ابو موسا ساوتری نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تم نہیں جانتے اب میں وہاں چلی بھی جاؤں تو مجھے زندہ جلا دیا جائے گا اب میں صرف تمہارے ساتھ جاؤں گی تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا ابو موسا کے لہجے میں حیرت تھی ہاں ساوتری بولی ہمارے مذہب میں یہ رواج ہے کہ جب عورت کا خاوند مر جاتا ہے تو بیوی کو اس کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ تو بالکل غیر انسانی بات ہے ابو موسا حیرت سے کہنے لگا میں ہندو مت کے بارے میں جانتا ضرور ہوں لیکن یہ بات میرے لیے نہیں ہے ویسے بھی تمہارے خامن کی لاش جلائے ایک عرصہ گزر چکا ہے ہاں ابو موسا ساوتری بولی یہ بات غیر انسانی ہے اور اس کے غیر انسانی ہونے کا مجھے اس وقت پتا چلا ہے جب تم مجھے ملے ہو اب میرے تمام جذبات صرف انتقام لینے کے لیے ہیں ان ڈاکوؤں سے انتقام ساوتری ان ڈاکوؤں کو ختم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ لوگ ہمارے امیر کتبا بن مسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں جہاں تک میں اندازہ لگا سکا ہوں انہیں یہ کام بخارا کے بادشاہ دروان نے سونپا ہے لیکن کیا تم یہ یقین سے کہہ سکتی ہو کہ یہ وہی ڈاکو ہے جنہوں نے تمہارے خاوند کو قتل کیا تھا ابو موسا کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا یقین نہیں آتا کہ یہ ہندوستان کے جنگلوں میں جرم کرنے کے بعد اتنی دور آ کر بنا لیتے ہوں

اور اس کا دستہ تو گویا اس کے اشاروں کا منتظر ہوتا تھا قطبہ کو ابو موسا کی گمشدگی کی اطلاع بنو تمیم کے سردار, سردار وکی نے دی تھی قطبہ نے اپنے جاسوس ہر طرف پھیلا دیے تھے لیکن ابو موسا کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا قطبہ ایسا شخص تو نہیں تھا کہ ایک سالار کی گمشدگی سے اپنا تمام منصوبہ التوا میں ڈال دیتا چنانچہ اس نے کچھ دن تو ابو موسا کی تلاش جاری رکھوائی مگر جب اس کی کوئی اطلاع نہ ملی تو اس نے اپنے منصوبے کے مطابق فوج کو تیاری کا حکم دے دیا تھا تیاری کا پہلا پہلا مرحلہ جنگی کا تھا یہ مشقیں گرد اڑ اڑ کر بیٹھتی رہتی تھی اور انہی مشقوں کے دوران قطبہ بن مسلم نے اپنا قاصد حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا تھا اس قاصد کا نام ابن عدی تھا یہ تمام حالات آپ پچھلے باب میں سن چکے ہیں قطبہ بن مسلم نے اپنا قاصد حجاج کی طرف روانہ کر دیا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے کوئی بہت ہی اہم بہت ہی اہم منصوبہ بنایا ہے یہ اس کی عادت تھی جو حجاج کی ہدایت کی آئینہ دار تھی حجاج نے اسے ہدایت کر رکھی تھی کہ کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے اسے ضرور اطلاع دے چنانچہ اس نے اپنا قاصد حجاج کی طرف روانہ کر دیا تھا قطبہ بن مسلم کا یہ قاصد ابن عادی چند دن کے بعد حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گیا اسے حجاج کے سامنے لے جایا گیا اے عرب کے بیٹے حجاج نے اس سے پوچھا کیا نام ہے تیرا باپ نے میرا نام جو بھی رکھا ہے ابن عدی نے جواب دیا سب مجھے ابن عدی کہتے ہیں اس کا جواب سن کر حجاج بن یوسف کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑائی وہ کہنے لگا تو مجھے جرت مند اور عقل والا معلوم ہوتا ہے بتا ابن مسلم نے کیا پیغام بھیجا ہے حجاج کی بات سن کر ابن عدی نے ایک سر بمہور پیغام حجاج کی طرف بڑھا دیا حجاج بن یوسف نے اس سے پیغام لے کر پڑھنا شروع کیا پیغام کے الفاظ مختصراً اور سیدھے سادے تھے لیکن حجاج کو بے چین کر دینے کے لیے کافی تھے پیغام میں یہ لکھا ہوا تھا یا حجاج مسلمان اپنے لہو کا نذرانہ دے کر ایک وسیع علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی اگر اس نے سردیوں کا موسم نہ بنایا ہوتا تو اس وقت ہم دو گنا علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا چکے ہوتے حجاج سردی میں لڑنا ناممکن تھا لیکن اب دوبارہ گرمیوں کا موسم آنے والا ہے اور میں زیادہ دیر میں نہیں رہ سکتا میرے سامنے نومشلت اور کے علاقے ہیں جو بخارا کی بادشاہی کے زیر اثر ہیں میں ان کو فتح کرنا چاہتا ہوں مجھے مشورہ دے حجاج کہ میں کیا کروں میں اس مرتبہ نیزک کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں نیزک بازیز کا حکمران تھا جس سے کتبہ بن مسلم نے صلح کر لی تھی اور اب قطبہ کی یہ خواہش تھی کہ نیزک اس کے شانہ بشانہ لڑے اسی لیے اس نے حجاج بن یوسف سے مشورہ لیا تھا کہ نیزک کو ساتھ ملانا چاہیے یا نہیں ادھر حجاج قطبہ بن مسلم کا پیغام پڑھ رہا تھا ادھر قطبہ نے فوجی مشاورت بلا رکھی تھی وہ جب بھی کوئی منصوبہ بنا لیتا تھا تو فوج کے اعلی افسران سے مشورے ضرور لیتا تھا فوج کے اعلی افسران کی یہ مشاورت قصر امارت کے اسی کمرے میں بلائی گئی تھی جو اسی مقصد کے لیے وقف تھا میرے دوستو اتبا بن مسلم میز پر ایک نقشہ پھیلائے اس پر جھکا ہوا تھا یہ مرو ہے اس نے نقش پر ایک نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھی یہاں سے ہم نو مچلت کی طرف کوچ کریں گے اس کے ساتھ ہی اس کی انگلی اس لکیر پر چلتی گئی جو اس نے پیش قدمی کا راستہ واضح کرنے کے لیے لگائی تھی اس کے آگے رامشینیا کا علاقہ ہے دفاعی لحاظ سے یہ دونوں علاقے اتنے اہم نہیں ہیں لیکن اگر ہم ان دونوں علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں تو ان سے آگے گویا ہم نے روئے زمین کے خزانوں تک رسائی حاصل کر لی اس کے خاموش ہوتے ہی اس کے ایک سالار نے گویا اسے ٹوکا اے وہ کہ جسے میرا امیر بتایا گیا کیا تو خزانوں کے لالچ میں ان علاقوں پر فوج کشی کرنا چاہتا ہے یا ہمیں خزانوں کا لالچ دے رہا ہے کہ ہم تیرے برے بھلے فیصلے اپنی گردن پر لے لیں اس سالار کی بات سن کر کتبہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی وہ بالکل سالار کے انداز میں بولا اے وہ کہ جسے اللہ نے عقل سے پیدل پیدا کیا قسم ہے مجھے اس ذات کی جو رات کے بطن سے اجلا ہوا دن طلوع کرتا ہے اگر میرے ذہن میں ان خزانوں کا خیال آیا ہے تو وہ بھی اللہ کے دین کے فروغ کے لیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بخارا کا شہر بذات خود ایک خزانہ ہے شمال کے علاقوں میں ایک بڑی تجارتی منڈی پھر وہ خاموش ہو گیا میرے بھائی عبد الرحمان بن مسلم جو کتبہ کا بھائی تھا بولا کیا تجھے ان سب باتوں کی ضرورت ہے بے فکر ہو کے بے فکر ہو کر وہ کہ جو تیرے دل میں میں ہے ہے مجھے ہم دونوں کے باپ کی قسم کہ تیرا ساتھ دوں گا مگر اس وقت تک تک جب کہ تیری ذات اسلام کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو قطبہ بن مسلم نے عبد الرحمن بن مسلم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بات صرف تیری یا میری نہیں ہے ابن مسلم لیکن خیر میں اصل موضوع پر آتا ہوں وہ کچھ دیر رک کر بولا میں آپ لوگوں پر واضح کر چکا ہوں کہ اس موسم جہاد یعنی کہ موسم گرما میں ہماری منزل کیا ہوگی لیکن میرا ایک فیصلہ شاید آپ کو چوکا دے میرے رفیع مجھے مشورہ دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی فیصلہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے میں اس مرتبہ نزک بادشاہ بازغیس کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اس نے مسلمانوں سے صلاح کی ہے تو معاہدے کے مطابق جہاں ہمیں اس کی ضرورت ہے ضرورت ہو وہ ہماری مدد کرے گا قطبہ بن مسلم کے اس فیصلے نے تقریباً سب کو چوکا دیا تھا اور بظاہر یہ چوکنے کی وجہ بھی تھی کیونکہ نیزک نے مسلمانوں سے صلح بحالت مجبوری کی تھی اور وہ بھی قطبہ بن مسلم کے خوف سے چنانچہ یہ عین ممکن تھا کہ وہ موقع ملتے ہی مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتار دے یہ خدشات تقریباً وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں آئے تھے جنہیں سب نے باری باری بیان کیا قطبہ سب کے دلائل کو غور سے سنتا رہا لیکن کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے یا امیر ایک سالار بولا حجاج سے پوچھ لینا چاہیے میں حجاج کو پہلے ہی خط لکھ چکا ہوں بن مسلم کہنے لگا چند دنوں تک امیر عراق کا جواب بھی آ جائے گا اب جو فیصلہ حجاج کرے گا میرے خیال میں ہمیں اس پر ہی عمل کرنا چاہیے اس نے سوالیہ نگاہوں سے سب کی طرف دیکھا طے یہی پایا کہ حجاج کے فیصلے پر ہی عمل کیا جائے اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی اور پھر اجلاس برخاست ہو گیا